دوسری سند سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو فرض نماز کے علاوہ سولہ رکعت پڑھتے تھے حدیث نمبر اکیس سو چونسٹھ مسند احمد